عافیت کا جمال اللہ تعالی ہمیں عافیت کا جمال عطا فرمائیں حدیث شریف میں دعا ہے اللہم اغنینی بالعلم و بالحلم واکرمنی و وجملنی بالعافیہ و یا اللہ مجھے علم کی دولت حلم کی زینت تقوا کی عزت اور عافیت کا جمال عطا فرمائیے بڑی زبردست دعا ہے دل والے ہی اس کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں کسی نے خوب کہا کہ عافیت کے ساتھ تھوڑی سی خیر بھی بہت ہوتی ہے جب کہ کے بغیر بہت زیادہ خیر بھی تھوڑی ہو جاتی ہے عافیت کے ساتھ تھوڑی سی عزت بھی بہت ہوتی ہے جب کہ بغیر عافیت کے بہت عزت بھی کچھ نہیں لگتی دسترخوان پر درجنوں کھانے ہوں گیراج گاڑیوں سے بھرے ہوں بینک بیلنس ابل رہا ہو نوکر خادم حاضر ہوں مگر دل کا وال بند ہو جائے تو ہر چیز زہر لگتی ہے ہمارا دل بھی عافیت کا محتاج اور ہمارا دین بھی عافیت کا ضرورت مند اس لیے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر جلوہ فرمایا اپنی حسین و جمیل آنکھوں میں درد اور خیر خواہی کے آنسو بھرے اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سے آف اور عافیت مانگو کاش حضرت محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ہی ہمارے قلوب پر اثر کر جائیں اور ہم اپنے دین اپنی دنیا اور اپنے جسم میں بہت سی عافیت کھونے کے بعد اب عاف اور عافیت دونوں مانگنے میں مزید سستی نہ کریں کچھ بعید نہیں کہ اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ معافی اور عافیت مانگنے کا عمل مسلسل شروع کر دیا تو ہمارا بہت کچھ بچ جائے اور جو چھن چکا وہ واپس مل جائے اور آگے جو وقت اور منزلیں آنے والی ہیں ان میں ہمیں عافیت مل جائے انشاءاللہ اللہ